کا علم ہوتا ہے کیسے معلوم ہو گیا کہ موسا علیہ السلام میرے ساتھ رہ کر کے علم کی تحصیل میں صبر نہیں کر سکتے اور حضرت خضر کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ جو پرسرار علم میرے پاس ہے حضرت موسا کو وہ علم نہیں ہے جو پورا سرار علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ علم موسا کے پاس نہیں ہے اور موسا وہ علم مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں لیکن سیکھتے وقت اس پر صبر نہیں کر پائیں گے یہ حضرت خضر کو کیسے معلوم ہوا اسے پتا چلا کہ بزرگوں کو غیب کا علم ہوتا ہے تو اگر سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تھا اور حضرت خضر موسا علیہ السلام کے نام سے واقف تھے اور آپ کے مرتبہ نبوت سے بھی واقف تھے تبھی تو پوچھا کہ آپ کا نام کا موسا کہا کہ موسا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے موسا اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر کو ان کا نام معلوم نہیں تھا جب انہوں نے کہا کہ موسا بنی اسرائیل تب انہیں معلوم ہوا کہ ہاں بنی اسرائیل میں ایک موسا ہے یعنی نام سے واقف تھے چہرہ نہیں دیکھا تھا اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسا علیہ السلام جب بتاتے ہیں کہ میں آپ کے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں تب حضرت خزر کو اس کا علم ہوتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت خزر کو علم باطنی تھا جس علم باطنی کی وجہ سے آدمی چھپی ہوئی باتوں کو جان لے تو دیکھتے ہی حضرت علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچان لیا انہوں نے اللہ اکبر یہ وہ نقطہ ہے جس نکتے کو نظر کے سامنے رکھنے کی وجہ سے تمام اشکالات دور ہو جاتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا سرار علم عطا فرمایا ہے ایک باطنی علم عطا فرمایا ہے لیکن جب موسا آپ کے سامنے آتے ہیں تو حضرت موسا کو دیکھ کر کے پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یہ موسا ہے بنی اسرائیل کے موسا اگر پہچان لیتے تو یہ کلیئر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ کون موسا موسا بنی اسرائیل علم باطنی رکھنے کے باوجود حضرت خزر موسا کو نہیں پہچان سکے اس سے پتا چلتا کہ اللہ جس آدمی کو جتنا علم دے دے بس اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے علم نہیں ہوتا حضرت خضر کو بھی ایک محدود علم عطا ہوا تھا ایک خاص علم عطا ہوا تھا وہ علم حضرت موسا السلام کو نہیں تھا بس اچھا تو میرے پاس جو علم ہے وہ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں لیکن ایک بات بولتا ہوں میں تالا ان نقل یا میرے ساتھ رہ کر کے آپ صبر نہیں کر سکتے تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اور ایک بات اور حضرت خزر نے کہ وہ کئی فتصبر والا معلوم تو ہد خبرا جس کے بارے میں آپ کو گہری معلومات ہے ہی نہیں اس کے بارے میں آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا ستنی اللہ ولا کامرا کہا کہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا کیا پائیں گے آپ صابر آپ کہہ رہے میں صبر نہیں کر سکوں گا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں صابر رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا یہاں حضرت موسا علیہ السلام نے جواب میں انشاءاللہ کیوں کہا بڑا گہرا نکتا یہاں موجود ہے حضرت خزر یہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکتے حضرت موسا علیہ السلام فرما رہے کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ کلم انشاءاللہ اللہ در حقیقت کلم توفیق ہے ایک بات یاد رکھیے کہ علم کا کمال عمل سے حاصل ہوتا ہے یہی بات سوراسر میں کہی گئی ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح تو علم کا کمال عمل سے ہوتا ہے اور عمل کو متواتر رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے استقامت کی کسی چیز پر جمے رہنا اور کسی چیز پر جمے رہنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اس کا مطلب جب آدمی انشاءاللہ بولتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اپنے اس عمل کے اوپر مستقیم رہوں گا اور اس عمل کے اوپر اگر مجھے استقامت ملی رہی تو میں اپنا یہ عمل متواتر کرتا رہوں گا اور جب میرا عمل متواتر رہے گا تو میرے علم میں کمال ہوتا جائے گا گویا کہ علم کا کمال عمل کی وجہ سے ہے اور عمل کو متواتر رکھنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے اور استقامت کسی چیز پر جمے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تب آدمی مستقیم رہ سکتا ہے ورنہ نہیں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ کی مشیت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی مشیت نیک چیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے بد چیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے بری چیز بھی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے اور اچھی چیز بھی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے ہر امر سے اللہ کی مشیت متعلق ہوتی ہے لیکن جب اللہ کی مشیت کسی اچھی چیز سے کسی اچھے امر سے متعلق ہو جائے تو اس کو توفیق کہتے ہیں یہ توفیق کی ڈیفینیشن ہے توفیق کی تعریف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نیک اور بد دونوں چیزوں سے متعلق ہوتی ہے لیکن جب نیک چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے تو اسی کا نام توفیق ہے اللہ کی مشیت کا نیک چیز کے ساتھ متعلق ہونا توفیق کہلاتا ہے اور یہ کل میں کلمہ توفیق ہے کہا کہ انشاءاللہ میں صابر رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا کہا کہ ٹھیک ہے آئیے ساتھ میں ہو لیجئے لیکن ایک شرط ہے ایک شرط ہے کہ بتائیے کالا فینی تبا تنی اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو فلا تس انشین آپ از خود کوئی سوال نہیں کریں گے حتیٰ وہ خود صلی اللہ کا مینو ذکر یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں پوچھیں گے از خود آپ کوئی سوال نہیں کریں گے میں کچھ بھی کروں آپ بولیں گے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نہیں بولوں گا اچھا، اب دونوں چلے اللہ فرماتا ہے فن خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا دونوں چلے دریا کے اس پار جانا ہوا اب ظاہر ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر کے دریا کے اس پار جانا ہے کشتی دریا کے کنارے لگی ہوئی تھی کشتی کے ملاح نے جو کہ کافر تھا حضرت خزر کو دیکھ کر کے پہچان گیا اس لیے کہ حضرت خزر اسی ایریے میں رہتے تھے تبھی تو سمندر کے پاس ملے جہاں دو دریائیں ملتے تھے وہی ملے گویا کہ یہ ملا حضرت خزر کو پہچانتا تھا دیکھتے ہی کہا او نیک بندے اللہ کے آج آج ارے ساتھ میں کون ہے کہا کہ یہ بھی اپنے ساتھی ہیں جائیے کشتی میں بیٹھ جائیے دونوں کشتی میں بیٹھ گئے یہاں دیکھیے ایک بہت بڑا نبی ہے بنی اسرائیل کے سلسلے کا سب سے بڑا نبی موسا اور پورا علوم کا حامل ایک شخص اللہ کا بندہ خزر دونوں موجود ہیں لیکن دونوں کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا وسیلہ لینا ضروری ہو گیا ہے یہاں اولیاء کرام کے بارے میں طرح طرح کی حفوات بکی جاتی ہے کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو کوئی پانی کے اوپر چل رہا ہے کوئی جوتا پھینک رہا ہے تو کسی کے سر پہ لگ رہا ہے یہاں ایک معزز نبی ہے اور ایک پرسرار علوم کا حامل شخص موجود ہے خزر لیکن دونوں کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑ رہی ہے یہاں ولیوں کو کشتی وشتی کی ضرورت نہیں پڑتی ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں پانی کے اوپر کھڑاؤں پہن کر چلنے لگتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ جو کچھ اولیاء کی طرف کرامات منسوب کی گئی ہیں کس حد تک بکواس ہیں کشتی جب آگے بڑھی حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے ایک تختہ کشتی کا اکھاڑ لیا کشتی کا تختہ اکھاڑتے دیکھا حضرت موسا علیہ السلام نے پریشان ہو گئے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کالا اخرت تال توری کا حال ارے کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں آپ تاکہ پورے کشتی والے گھر کھو جائے ایک تو انہوں نے ہم کو مفت میں یہاں بیٹھا لیا اور دوسرے آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں بغیر پیسے کے تو انہوں نے بٹھا لیا اور آپ اب کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں کشتی کے تختے اکھاڑ رہے ہیں کشتی ڈوب جائے گی کشتی بھی جائے گی اور کشتی کے اندر جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سب مر جائیں گے لکجیت شی نیمرا آپ نے بہت بری چیز انجام دی ہے بہت برا کام آپ نے کیا ہے حضرت خزر نے دیکھا کہ میرے پہلے کام کے اوپر یہ صبر نہیں کر سکے بول پڑے کالا علامہ نقل میں یہ صبر میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے حضرت موسا علیہ السلام کہنے لگے کال اللہ ترہتنی من امری اسرا دیکھیے بھول ہو گئی اب بھول کے اوپر مواخذہ مت کیجیے دیکھیے شریعت متحرہ کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں اپنے بندوں پر سے اٹھا لی ہیں ایک تو خطا دوسرے بھول جس کو نسیان کہتے ہیں اور تیسرے استکرا آپ نے گن اٹھائی ہرن کو مارنے کے لیے اچانک جھاڑیوں میں سے ایک آدمی سامنے آ گیا گولی اس کو لگ گئی یہ قتل خطا ہے معاف ہے اللہ کہا اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے ہاں دیت دینا ہے آپ کو لیکن اللہ کیا کوئی مواخذہ نہیں اس لیے کہ یہ خطا ہے اور اگر آپ سو گئے سونا بھی بھولنا ہے اسی طریقے سے آپ بھول گئے زہر کی نماز نہیں پڑھی آپ کو اصر کے اندر یاد ہو رہا ہے تو اگر آپ اصر میں زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ادا ہے یعنی آپ نے اسے زہر ہی کے وقت ادا کیا ہے اس لیے کہ نسیان اللہ تبارک تعالیٰ کے معاف ہے اور تیسرے استقرا جبرن کوئی کام کرا لینا جیسے حنفیہ کیا ہاں کیا ہے شادی ہو گئی بات بگڑ گئی نکاح کے بعد دولہے کو پکڑ لیا گیا باندھ دیا گیا اسے اور پٹائی ہونے لگی کہ فوراً لڑکی کو طلاق دے دے ورنہ تیری خیریت نہیں ہے اب بیچارہ گھبرا کر کے مار کے ڈر سے طلاق طلاق طلاق بول دیتا طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کو استقرا کہا جاتا ہے اور اس کے لیے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ چار اماموں میں سے ایک ہے نا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے لیے تو انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کا منہ کالا کر کے گدے پر سوار کر کے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا اور جہاں مجمع ہوتا تھا وہاں گدھے کو روک دیا جاتا تھا حضرت گدھے سے اترتے اور کہتے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں ان انتل مکرا سے بھی جبریہ طلاق نہیں ہوتی ہے اعلان کرتے تھے ہنفیا کیا جبریا طلاق ہو جاتی ہے طلاق کے مسئلے میں اس طریقے سے یہ گروہ الجھ کے رہ گیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر تھوتو ہو رہی ہے اسلام کے اوپر مسلم پرسن اللہ بورڈ کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں لیکن انا نہیں جا رہی ہے قرآن و سنت کی طرف پلٹنے کے بجائے یہ اپنی انا کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے حضرت نے فرمایا قال اللہ تو آخذنی بیما نصیب نسیان تو اللہ نے معاف کر دیا ہے نسیان کے اوپر مواخذہ مت کیجیے اور میرے معاملے میں میرے اوپر سختی مت کیجیے بس بھول ہو گئی میں بول پڑا مجھے نہیں بولنا تھا کہا کہ ٹھیک ہے تو نہیں بولو گے کہا کہ نہیں بولوں گا کشتی سے اترے تھوڑی دور آگے گئے تھے ایک لڑکا کھیل رہا تھا بلایا اور لڑکے کی گردن مروڑ دی مر گیا دیکھا لڑکے کو بلایا اس کی گردن مروڑ دی مر گیا فن تلا کا تلا آگے چلے ایک بچے کو دیکھا فقط اللہ اسے قتل کر دیا حضرت موسا علیہ السلام نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا وعدہ کر چکے تھے نہیں بولوں گا پھر بول پڑے کالا قتل نفس شیئن نکرا آپ نے ایک معصوم جان لے لی آپ نے بہت برا کام کیا ہے حضرت خزر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کالا مک اللہ کا نقل میں بولا تھا نا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے اللہ ہوتا اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا یہی ایک بات بتا دوں یہ کیسا علم تھا چلیے آگے بتاتا ہوں کیسا علم تھا تو بچے کو بلایا اور اس کی گردن مروڑ دی بچہ مر گیا حضرت موسا علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان لے لی لکت جیتا شہر نکرا آپ نے بہت برا کام کیا ہے دیکھیے کشتی کا جب تختہ اکھاڑا انہوں نے تو حضرت موسا علیہ السلام نے کیا فرمایا لقت جیت شیئن امرا شے امر کیا ہے آپ نے اور جب بچے کی گردن مروڑ کر اسے ختم کر دیا تو کیا فرمایا حضرت موسا نے لقت جیت شیئن نکرا یہ شے امر اور شے نکر دونوں میں فرق کیا ہے امر اور نکر میں کیا فرق ہے امر کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کی تلافی ہو جائے نقصان ہو مگر اس کی تلافی ہو جائے ایسے معاملے کو شے امر کہتے ہیں اور ایسی چیز جس کی تلافی نہ ہو سکے اس کو شے نکر کہتے ہیں بتائیے کشتی کا تختہ اکھاڑا دوبارہ تختہ لگایا جا سکتا ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے کہا گیا اور یہاں شے نکر کہا گیا گردن مروڑ دی آدمی مر گیا آدمی دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتا نا تلافی مافات تو ہو نہیں سکتی تو تلافی مافات اگر ہو جائے نقصان کی بھرپائی ہو جائے تو عمر ہے اور اگر کسی نقصان کی تلافی نہ ہو سکے تو نکر ہے اسی وجہ سے بغیر نفس کے بعد انہوں نے کہا نکرا آپ نے بہت برا کام کیا ہے اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی تختہ تو لگایا جا سکتا ہے لیکن مرے ہوئے بچے کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں تو عجیب عجیب کہانیاں اور عجیب عجیب قصے منسوب کر دیے گئے ہیں اولیاء کی طرف کہ ایک لڑکا مر جاتا ہے ماں ماننے کے لیے تیاری نہیں کہ میرا لڑکا مر گیا ہے اور وہ سادھو آتا ہے سادھو سوری وہ بابا آتا ہے وہ بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑا ہو جا کھڑا ہو جاتا یہاں ایک معزز نبی مردہ بچے کو زندہ نہیں کر سکتا ایک پراسرار علوم کا حامل بزرگ ایک پراسرار شخصیت مردے کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور یہاں ہر اہرا گہرا مردے کو زندہ کرتا پھر رہا ہے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ملک الموت جو روحوں کی تھیلی لے جا رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ تھیلی جب چھیننی چاہیے تو تھیلی گر گئی ملک الموت کے ہاتھ سے اور ساری روحیں ادھر ادھر چلی گئی لیکن کہیں پائے تحقیق تک اور پائے ثبوت تک یہ بات نہیں پہنچی کہ اس وقت کتنے لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اس لیے کہ روحیں تو تھیلے سے نکل نکل کر کے اپنے اپنے جسموں کی طرف چلی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرے ہوئے آدمی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں زندہ کر سکتا اس پر تمام دنیا کا اتفاق ہے اور اس پر انبیاء کرام تک اور بزرگان دین تک متفق ہے ایک کرامت اور منسوب کی جاتی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف کی کتاب کے اندر ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تو پندرہ پارے کے حافظ تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پندرہ پارے ہی کے حافظ کیوں ہو کر نکلے پورا قرآن حفظ کر کے کیوں نہیں نکلے تو اس کا جواب بڑا آکورڈ دیا جاتا ہے آکورڈ جواب بیڈول کیا ان کی امی پندرہ پارے کے آتی اللہ کیا فرماتا ہے قرآن حکیم میں کیا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تعلمون شیا ایک چیز نہیں جانتے تھے قرآن حکیم کیا بولتا ہے کہ جب آدمی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا تعلمون شیا ایک چیز نہیں جانتے تھے تم وہ جال السما کو مسلم وفیدا اللہ نے تم کو کان دیے اللہ نے تم کو دماغ دیا اللہ نے تم کو آنکھیں دی یا آیت کریمہ بتا رہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا علم لے کر آتا ہے نالج لے کر نہیں آتا فیکلٹی آف نالج لے کر آتا ہے علم کی صلاحیت لے کر آتا ہے نالج لے کر نہیں فیکلٹیز آف نالج لے کر کے آتا ہے علم کی صلاحیت ہے علم کی استعداد لے کر آتا ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ پندرہ پارے کے حافظ ہو کر نکلے اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم ایک چیز نہیں جانتے تھا کہتے پندرہ پارے یاد کر کے باہر نکلے جب اس دوسری بات کے اوپر بھی بول پڑے تو حضرت خضر نے کہا لن میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے اب حضرت علیہ السلام کو مجبور ہو کر کے ایک بات کہنی پڑی کہا کا فلا تو صاحب نہیں اگر اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا تو صاحب نہیں مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا کہا کہ یہ آخری بات ہے یہ کہا کہ ہاں قد بلک کا عزرا میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے ہیں اب اس کے بعد اگر میں نے آپ کی کسی حرکت پر ٹوکا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا کہ چلو ٹھیک ہے بےچارے گھومتے گھامتے چلتے چلتے ایک بستی کے پاس پہنچے تھکے ہوئے تھے بھوکے تھے فنتا چلے اہل قریتن استطامہ ایک بستی کے پاس آیا اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا استطامہ دونوں نے کھانا مانگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خزر یہ فرشتے نہیں تھے اس لیے کہ فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی اس کا مطلب انسان تھے معلوم اس لیے کہ انسان ہی کھانا مانگتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ دونوں نے کھانا مانگا اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ حضرت خزر کے بارے میں بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ فرشتے تھے غلط ہے وہ اس لیے کہ کھانا کھانا یہ فرشتوں کی عادت نہیں ہے یہ فرشتوں کو کھانا کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تو اس تتاما کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت خزر انسان تھے فرشتے نہیں تھے جب انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا فابو ضیفو ہوں بستی والوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے مہمان یہ بہت بڑی سعادت کی شکل میں کسی کے یہاں پہنچتا ہے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کس کے قدم پڑنے سے کیسی برکتیں کس کے گھر میں نازل فرما دے کسی کی خدمت کر دینے سے اللہ کون سی بلا ٹال دے کون سی مصیبت ٹال دے کون سی بیماری دور کر دے آدمی کو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور دیکھو روزی آدمی نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کا رسک متعین کر دیا ہے کہاں کس کو کتنی رسک ملنی ہے کہاں کس کو کیا کھانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا رسما بھیج دیتا ہے لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو مہمان نہیں بنایا بچارے بستی کے باہر بھوکے پیاسے پڑے تھے صبح جب نکلے گاؤں میں سے ہو کر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرا چاہتی تھی گوئنگ ٹو کولیپس بالکل گرا چاہتی تھی وہ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض یعنی it was going to collapse وہ گرنے ہی والی تھی بالکل جھکی ہوئی تھی حضرت خضر وہاں پہنچے اور اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے مس کیا ہاتھ کا لگانا تھا کہ پوری دیوار سیدھی ہو گئی <laughs> اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی عجیب و غریب عطا فرمائی تھی جیسا پورا سرار علم عطا فرمایا تھا ایسے ہی پورا سرار طاقت عطا فرمائی تھی کہ فمسحہ بیدہ دیوار کو اپنے ہاتھوں سے چھوا فستقام دیوار سیدھی ہو گئی حضرت موسا علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہا کہ ان نالکوں نے رات میں ہم کو مہمان نہیں بنایا بستی کے باہر ہم لوگ بھوکے پیاسے پڑے رہے اور آپ ایسے گاؤں والوں کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر رہے تھے پیسے لے لینے تھے کال لوشیت اللہ علیہ اجرا دیوار سیدھا کرنے کا پیسہ لے لیتے اب ہاں پھر آپ کو بہنی وہ بہنی اب آپ یہاں سے چلتے بنے میں نے دیوار سیدھی کر دی آپ اس پر بول پڑے اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہاں فراقو بہنی وہ بہنی میرے اور آپ کے درمیان اب یہی جدائی ہو رہی ہے اور جاتے جاتے سو نبیو علیہ صبرا ان تینوں باتوں کی حکمتیں جانتے جاؤ جس پر تم صبر نہیں کر سکے میں نے وہ تینوں کام کیوں کیے اس کی وجہ اس کا سبب جانتے جاؤ جس پر تم صبر نہیں کر سکے کشتی کے تختے جو میں نے اکھاڑے تھے وہ کشتی والوں کو غرق کرنے کے لیے نہیں اس کی وجہ تھی کیا اما فکانت یہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی دیکھو ایک ہوتا ہے فقیر ایک ہوتا ہے مسکین دونوں زکات کے مستحق ہے نا ان والمساکین زکات کے مستحق صدقات کے مستحق کون ہے فقیر ہے اور مسکین ہے فقیر کسے بولتے مسکین کسے بولتے فقیر لا مال لہو اس کے پاس کچھ مال ہی نہ ہو آؤٹ آف پاکٹ ہو آؤٹ آف پاکٹ کا مطلب ہاتھ جب پاکٹ میں ڈالے تو ہاتھ نیچے چلا جائے اس کو کہتے ہیں فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں کام کرتا ہو لیکن پورا نہ پڑتا ہو محنت کرتا ہے لیکن نہ تو اسے صحیح سے کھانا نصیب ہوتا ہے نہ اس کے بچوں کو صحیح سے کپڑا نصیب ہوتا ہے کام کرتا ہے وہ لیکن جو آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی اس کے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہوتی اس کو مسکین بولتے ہیں ایسا آدمی بھی زکات کا مستحق ہے آپ یہ مت کہیں ارے وہ تو رکشا چلاتا ہے ارے بھائی رکشا چلا رہا ہے لیکن فیملی بھی تو دیکھو کام کر رہا ہے لیکن وہ جو آمدنی ہو رہی ہے اس سے اس کے بال بچوں کے لیے کفایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس مال ہی نہ ہو اور مسکین کہتے ہیں کہ کام کرتا ہو لیکن آمدنی کافی نہ ہو تو یہ کشتی جو ہے مسکینوں کی تھی یا ملون فل بہر جو دریا میں کام کرتے ہیں فارت وی بہا میں نے تختہ اکھاڑ کر اس کو عیبدار بنا دیا مقصد لوگوں کو غرق کرنا نہیں اس کو عیبدار بنانا تھا کیوں وہ کا نا ملکین قصبہ اس لیے کہ یہ کشتی آگے جاتی وہاں ایک بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہر خوبصورت کشتی کو غصب کر لیتا ہے جبرن لے لیا کرتا ہے ایک بات یہاں معلوم ہوئی کہ حضرت خزر کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ ظاہر کے پیچھے کیا ہے حضرت خزر کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کے پیچھے پوشیدہ چیز معلوم کرنے کا علم عطا فرمایا تھا حضرت موسا نے صرف ظاہر دیکھا کہ انہوں نے تختہ اکھاڑ دیا لیکن حضرت خزر نے اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھا کہ یہ کشتی اگر آگے جاتی تو وہاں ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو جبرن لے لیا کرتا ہے اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا ظاہر کے پیچھے پوشیدہ کیا چیز ہے اللہ نے اس کے جاننے کا علم عطا فرمایا تھا وہ امل غلام رہا یہ بچہ جس کی میں نے گردن مروڑ دی جانتے ہیں اس کو میں نے کیوں مارا فکانا اب مؤمنین اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں فقشینا تو گیا نا وہ کفرا ہم ڈرے کہ کہیں یہ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال دے سرکشی کر کے اور کفر کر کے اور کہیں اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے یہ غلط صحبتوں میں پڑھ کر کے خراب ہو چکا ہے یہ مرتد ہو چکا ہے اور اس کے ماں باپ مومن ہیں کہیں اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے اس وجہ سے میں نے اس کی گردن مروڑ دی ہے تم نے ظاہر دیکھا کہ میں نے اس کی گردن مروڑ کیوں مروڑی ہے میں نے اس ظاہر کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے میں نے دیکھا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس کی گردن مروڑ دی ہے رب ہوما خیر حکاتم اکبر اقربر اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان دونوں کا رب ماں باپ کا رب اس سے اچھا بدلہ دے گا پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اور رحم کے اعتبار سے بھی قریب رہے گا یعنی اس بچے کو تو میں نے مار ڈالا لیکن اللہ تبارک و تعالی ان مومن بندوں کو مومن مرد اور مومن عورت کو مومن عورت کو اللہ اس سے اچھا لڑکا عنایت فرمائے گا کتنی دور تک اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم سے حضرت خضر نے معلومات حاصل کر لی ایک تو یہ معلوم کر لیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا اور دوسرے اللہ اس کے بدلے میں ان مومن ماں باپ کو اس سے اچھا لڑکا عنایت فرمائے گا اور رہا یہ دیوار کا سیدھا کرنا میں نے دیوار کیوں سیدھا کر دیا وامل جدار فکان علی غلام فلم تحت کنز الحما رہی یہ دیوار تو یہ دو یتیم بچوں کی ہے اس شہر کے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے اگر میں یہ دیوار گرنے دیتا تو پورے گاؤں والے پوری بستی والے یہ خزانہ لوٹ لیتے حالانکہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی ہے اور ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا وکانا ابو ہما صالحہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا کیا نقطہ معلوم ہوا کہ باپ اگر نیک ہوتا ہے تو باپ کی نیکی کے آثار نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں کتنی عجیب بات ہے باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو ملتا ہے باپ تو مر گیا لیکن نیک تھا نیکی کر کے مرا ہے اور اللہ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو ملنے والی جو دولت تھی اس کی حفاظت فرمائی آج ماں باپ کیا کرتے ہیں ماں باپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس کرواتے ہیں تاکہ ان کے مستقبل میں ان کے لیے فائدے مند ثابت ہو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے نہ جانے کون کون سے بینک اب تو قائم ہو گئے ہیں ارے ہمارا فیوچر بن گیا اگر یہ ایل آئی سی اور کیا کیا بینک ہمارا فیوچر تباہ ہو گیا ہوتا یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی پر توکل نہ کرنا ہے مذہب بیزارگی کی علامت ہے یہ یہاں کہا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ تم اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس کرو نیک کام کرو نیک بنو تمہاری اس نیکی کا فائدہ تمہارے بچوں کو ملے گا تو اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا اور یہ اس بستی کے دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے اور ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اور اسی طرح برائیاں بھی ماں باپ کی برائیاں وہ بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں اس کا اثر بھی نسلوں پر پڑتا ہے اور ماں باپ کی اچھائیاں ان کی نیکیاں بھی نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اس کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑتا ہے تو ان کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں رحمتم من ربک یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے ہے وما پالتو ان امری اور موسا سن لو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے رالی کے مالم تست علیہ صبرا یہ میرے ان تین کاموں کی توجہ ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے کشتی پر بیٹھے اور کشتی کے تختے اکھاڑ دیے وہ یہ بتایا کیا حضرت خزر نے کہ یہ پوری کشتی بادشاہ آگے چل کر کے غصب کر لیتا یہاں عبرت یہ معلوم ہوئی درس یہ ملا سبق یہ ملا شدید ضرر کو دور کرنے کے لیے آدمی خفیف زر زرر برداشت کر لے اور اس میں یہ نصیحت کی گئی ہے یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے گھر میں بچے قید ہیں باہر سے دروازہ بند ہے گھر میں آگ لگ گئی ہے اب آپ دروازہ توڑیں گے نہیں تو بچے نکلیں گے کیسے دروازہ توڑ دو یہ سبق ملا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو چاہے وہ کسی کا سامان ہو کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے گھر میں بچے موجود ہیں باہر سے دروازہ بند ہے تو آپ بچوں کو بچانے کے لیے بھاری نقصان سے گھر والوں کو بچانے کے لیے آپ چھوٹا نقصان کر سکتے ہیں یعنی شدید ضرر سے بچنے کے لیے آدمی خفیف ضرر برداشت کر لے اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ something is better than nothing یہ پوری کی پوری کشتی چلی جاتی ہاتھ سے اگر چند تختے اکھاڑنے پر یہ کشتی بچ سکتی ہے تو کلیتن کسی چیز سے محروم ہو جانے سے بہتر یہ ہے کہ عیب اور نقصان کے ساتھ اس چیز کو قبول کرو something is better than nothing پوری کی پوری کشتی ہاتھ سے جانے سے بہتر یہ ہے کہ نقصان اور عیب کے ساتھ تو کشتی کو قبول کر لو اور ایک بات اور معلوم ہوئی جو ہماری حکومت کے لیے سبق ہے کہ اگر ظالم کو ظلم سے روکنے کی گنجائش نہ ہو بہت اہم نقطہ ہے ظالم کو ظلم سے روکنے کی اگر گنجائش نہ ہو آپ ظالم کو اس کے ظلم سے روک نہ سکتے ہو تو جس چیز کے اوپر وہ ظلم کرنا چاہتا ہے اس کو نظروں سے ہٹا دو یہ نکتا ہے جس چیز کو وہ ظلم کا مشق بنا رہا ہے اس چیز کو ہی سامنے سے ہٹا دو یہ بھی نکتا معلوم ہوا تو پہلے واقعے سے یہ دروس یہ اسباق ہمیں ملے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کسی کو بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے کسی کا بھی ہو اپنا ہو یا غیر کا ہو اور اگر کلیتن کسی چیز سے آدمی محروم ہو جانے والا ہو تھوڑے عیب اور نقصان کے ساتھ اگر وہ چیز مل رہی ہے تو تھوڑا عیب اور نقصان برداشت کر کے ہی وہ چیز محفوظ کر لو اور تیسرے ظالم کو ظلم سے اگر روکنے کی گنجائش نہ ہو تو جس چیز پر وہ ظلم کی مشق کرنا چاہتا ہے اس چیز کو سامنے سے ہٹا دو یہ سبق معلوم ہوا تین اسباب پہلے واقعے سے دوسرا واقعہ بچے کی گردن مروڑ دی وجہ کیا بتائی اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا بتایا گیا کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ ایمان کی خاطر بڑے سے بڑی چیز قربان کی جا سکتی ہے اور آدمی کی اولاد سے بڑھ کر قیمتی شے کیا ہو سکتی ہے لیکن اگر ایمان کے لیے اولاد خطرہ بن رہی ہو تو اولاد کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان اتنی قیمتی شے ہے ایمان کی اہمیت بتائی گئی ہے یہاں پر کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اگر اس کی راہ میں اولاد رکاوٹ بنے تو اولاد کو سامنے سے ہٹا دیا جائے ایمان اتنی قیمتی شے ہے ایمان کے لیے جو چیز بھی خطرہ بنے سامنے سے ہٹا دیا جائے اور لڑنے کا حکم کب ہے بلا وجہ لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے ہاں ایمان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تب وہاں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے ایمان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے یہ سبق معلوم ہوا ایک سوال کر سکتے ہیں آپ بچہ ایمان کے لیے خطرہ تو نہیں بنا نا ماں باپ اس کے کافر تو نہیں ہوئے پہلے مار ڈالا کیوں ماں باپ کے لیے خطرہ نہیں بنا ابھی ماں باپ کا ایمان محفوظ ہے حضرت خزر نے پہلے اس کی گردن میں روڑ دی اس میں ایک سبق اور ملا کہ ایک آدمی پستول لے کر کے کسی گھر میں گھستا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ گھر والوں کو شوٹ کر کے تجوری پر جھاڑو پھیر کر کے وہاں سے فرار ہو لوں یہ آدمی اقدام قتل کی غذ سے گھر میں گھسا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ گھر والوں کو شوٹ کر کے ان کی تیجوری کے اوپر جھاڑو مارے پہلے شوٹ کر دو اس کو اگر کوئی شوٹ کر دے تو کسی بھی حکومت کے اندر اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا سبھی کہیں گے نہ مال بچاتے ہوئے کسی آدمی کی جان بچاتے ہوئے قبل اس کے کہ وہ گھر والوں کو شوٹ کرتا پہلے سے اسے شوٹ کر دیا گیا اسی وجہ سے کوئی آدمی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو شوٹ کرے آپ اسے شوٹ کر سکتے ہیں حالانکہ اس نے ابھی آپ کو شوٹ نہیں کیا لیکن شوٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے اقدام قتل پر مصر ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو شوٹ کرے آپ اسے شوٹ کر دیں یہ قانون بھی یہاں سے ملا دو باتیں اس واقعے سے معلوم ہیں تیسرا واقعہ کہ دیوار اس وجہ سے سیدھی کی حضرت خزر نے کہ دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا اور اس کی وجہ بتائی کہ خزانے کی حفاظت کا حکم اللہ نے حضرت خزر کو کیوں دیا کہ دیوار سیدھی کر دو تاکہ خزانہ محفوظ رہے لیکن دو بچوں کا باپ یا تین بچوں کا باپ نیک تھا ایک سبق یہ دیا گیا کہ ماں باپ کو بینک بیلنس کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نیکی کریں زیادہ سے زیادہ نیک بنے ان کی نیکی کا فائدہ فیوچر میں مستقبل میں ان کی اولاد کو پہنچے گا یہ چیز ایک سبق تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تین پر اسرار واقعات حضرت خضر سے صادر فرمائے اب آپ یہ کہیں گے حضرت موسا علیہ السلام کیا سیکھنے گئے تھے کیا سیکھ کر آئے جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خزر جس علم کے حامل تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جس علم کا حامل بنایا تھا حضرت موسا علیہ السلام کا اس اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا وہ تو ایڈمیشن ہی میں فیل ہو گئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا کہ ابھی تم اسکول میں گئے ہی نہیں تم تو ایڈمیشن ہی میں فیل ہو گئے تم تو کہتے تھے کہ تم سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے یہاں تو ایڈمیشن ہی کے اندر تم پتا یہ چلا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ ایک علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا دنیا میں موجود ہے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اور ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ کیا حضرت خضر کو غیب کا علم تھا کہ یہ سارے کام انہوں نے کیے نہیں آخری جملہ یاد رکھیے اما فالتو ان میں نے یہ جتنے بھی کام کیے ہیں اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا تب میں نے کیا ہے اللہ اگر حکم نہ دیتا تو میں نہیں کرتا یعنی گویا کی حضرت خضر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پابند تھے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر یہ نبیوں میں سے ہیں اللہ کے نبی تھے تبھی تو انہوں نے یہ کہا اما فالتو انمری میں نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تب میں نے ایسا کیا کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں تاکہ کل یاجوج ماجوج کے اوپر بحث ہو کر کے پوری سورہ کریمہ کا اختتام کر دیا جائے تین سوالات مشرقین کو یہودیوں نے بتلائے تھے کہ جا کر کے محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ان تین سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں تو سمجھو وہ نبی ہیں اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو سمجھو تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا اصاب کہ تیسرا سوال ذل کرنین کون ہے یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے ویس کان ذل کرنین ذل کرنین کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں لو علیکم منہ ذکرا آپ کہہ دیجئے کہ میں ان قریب تم سے ان کی داستان بیان کروں گا کہ ذوالقرنین کون تھے اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے بیان